السلام علیکم آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر افزا سے بزنس فائنانس کے ففٹینتھ لیکچر میں ہو رہی ہے ہمارا آج کا یہ لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی کی کنٹینویشن ہے جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا ٹائم ویلیو آف منی کا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹائم ویلیو آف منی کا کانسیپٹ جو ہے وہ بزنس فائنانس کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کانسیپٹ میں سے ایک کانسیپٹ ہے اور اس کی اپلیکیشن جب ہم نے دیکھی تو ٹائم ویلیو آف منی کی اپلیکیشن صرف اور صرف فائنینشیل ڈسیشن میکنگ میں ہی نہیں ہے جو کہ ہم بزنس کے لیے کرتے ہیں بلکہ ہمارے پرسنل فائنینشیل ڈسیشن میکنگ میں بھی ٹائم ویلو آف منی کا کانسیپٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہاں یا وہاں کسی نہ کسی طریقے سے ضرور موجود ہوتا ہے تو اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر شروع کروں میں تھوڑا سا اوور ویو کروں گی اسی concept of the time value of money کو اس کے چند ایک ٹاپکس جو کہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اس کو ہم ریوائز کرنے کے بعد آج جو ہے اگلے نئے ٹاپکس جو کہ اینوٹیز اینڈ کا ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے تو ہم نے یہ کہا کہ ٹائم ویلو آف منی کا کانسیپٹ جو ہے ریلیز ٹو پریکٹیکل سینیریو کہ ہمیں ایز اے لے مین اگر کوئی شخص یہ آفر کرتا ہے کہ آپ ون تھاؤزینڈ روپیز آج لے لیں یا ون تھاؤزینڈ روپیز چھ مہینے کے بعد لے لیں تو ہمارا امیڈیٹ ریسپانس کیا ہوگا تو نیچرلی ہم without the knowledge of the time value of money ہمارا ریئیکشن یہ ہوگا یا ہمارا ریسپانس یہ ہوگا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمیں آج ہی ون تھاؤزینڈ مل جائے لیکن یہ تو ہے ایک لے مین کے پرسپیکٹو میں اسی کانسیپٹ کو ہم نے ایک فارمل انداز میں concept of time value of money میں فریم کیا اور دیکھنا یہ چاہا کہ اس کے پیچھے کیا فورسز ہیں اور اس کی کیا یوزفلنس ہے تو اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ ڈیلی روٹین لائف میں دو طرح کے سینیریوز ہو سکتے ہیں کہ ایک سینیریو میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آج کچھ اماؤنٹ آف منی اویلیبل ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کی ورتھ یا ویلو کتنی ہو جائے گی سے آج اگر ہمارے پاس 1000 تھاؤزینڈ ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ چار سال کے بعد اس کی ویلو کیا ہوگی یا اس کی ٹوٹل لمسم اماؤنٹ جو ہے وہ کتنی ہوگی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ we are trying to find out the future value of this present sum تو اس کو ہم کس طرح کرتے ہیں اس میں دو تین ویریبل جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے ایک تو ہے ہمارے پاس کہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہے for any positive interest rate یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ اگر پوزیٹو ہیں اور یہاں پہ جو ہم انٹرسٹ ریٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے نامنل انٹرسٹ ریٹ تو اس صورت حال میں آج اگر ہمارے پاس کچھ اماؤنٹ آف منی ہے تو چار سال کے بعد ڈیفینیٹلی وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی تو ایک تو ہمیں چاہیے کہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہے اور دوسرا ہمیں یہ چاہیے ہے کہ کتنے عرصے کے بعد ہم وہ ویلو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو بیسیکلی یہ ساری ڈسکشن جو ہے revolve around four basic elements ایک ایلیمنٹ ہے آج ہمارے پاس کتنی منی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں پرزینٹ ویلو ایک ایلیمنٹ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹ کتنا انوالو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اور فائنلی ہم بات کرتے ہیں فیوچر ویلو کی کہ کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد جو ہم نے ڈسائڈ کر لیا ہے ان دس پرٹیکولر ازامشن کے چار سال ہے تو اس اماؤنٹ کی ورتھ کیا ہوگی دیٹ از فیوچر ویلو تو اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ فیوچر ویلو ہم کس طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ایک سمپل اماؤنٹ آف منی کی ایک لمسم اماؤنٹ آف منی کی تو وی جسٹ سیٹ کہ ہمارے پاس future value is equal to present value into one plus R to the power T یہاں پہ ہم نے ایک اور بھی کلیرفیکیشن کی ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹس جو ہیں جب ان کی کیلکولیشن کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس دو طرح کے انٹرسٹ ریٹس ہیں ایک ہے سمپل انٹرسٹ ریٹ اور دوسرا ہے compound interest rate simple interest rate میں ہم ایک ٹائم پیریڈ کا انٹرسٹ کیلکولیٹ کر کے اپنی اوریجنل اماؤنٹ جو ہم نے انویسٹ کی ہے اس میں ایڈ اپ کر دیتے ہیں اور اس کا فارمولا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس future value is equal to present value plus present value one plus R times T لیکن جب ہم کمپاؤنڈ کی بات کرتے ہیں جب ہم ملٹا پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ ریٹ کے بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹائم پیریڈ جو ہے مور دین ون ہے تو اس صورت حال میں ہمارا جو انٹرسٹ ارن کیا ہے ہم نے فرسٹ ٹائم پیریڈ میں وہ interest plus the principal investment add up ہو کے سیکنڈ ایئر میں نئی انویسٹمنٹ بن جائے گی تو اب ہماری پرنسپل اماؤنٹ بھی انٹرسٹ ارن کر رہی ہوگی اور ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ بھی انٹرسٹ ارن کر رہا ہوگا اور مزید اگلے ٹائم پیریڈ میں جو جو ہم جاتے چلے جائیں گے تو ہمارے پاس جو کانسپٹ ہے that is interest interest on اور اسی پرٹیکولر پروسیس کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ اور اس کمپاؤنڈنگ میں ملٹا پیریڈ کے اندر ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک پرزینٹ سم جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں پرزینٹ ویلو اس کو اگر ہم انویسٹ کریں تو ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں future value of that present sum اور اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں the process process of compounding دوسری طرف ہمارے پاس ایک ریورس ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروسیس آف ڈسکاؤنٹنگ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان فیوچر سپوز ہمیں کوئی کہتا ہے کہ پانچ سال کے بعد آپ کو جو ہے ففٹین تھاؤزینڈ روپیز ملیں گے میں آج یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ ان ففٹین تھاؤزینڈ کی جو کہ مجھے ایک پرومس ہے کہ میں لے سکوں گی آفٹر فائیو ایئرس آج کتنی ورتھ ہے تو اس سلسلے میں میں اس کی ورتھ کس طرح کیلکولیٹ کروں گی کہ میں اس کو بیکورڈ اس کی ویلو کیلکولیٹ کرنا چاہ رہی ہوں ایک گٹ فیلنگ جو ہے without the concept of the discounting یہی ہوگی کہ ہمیشہ جو فیوچر منی ہے آج اس کی ورتھ جو ہے وہ کم ہوگی کیونکہ فیوچر از آلویز انسرٹن اس کو جب ہم فارملی ڈسکاؤنٹنگ کے پروسیس میں ڈالتے ہیں تو ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں present value of a future sum تو اس میں اگین ہمارے پاس پیرامیٹر وہی ہیں interest rate number of time period present value calculate کرنی ہے and the given future value تو اس کے لیے ہم کرتے ہیں کہ present value is equal to future value multiplied by one over one plus R تو ڈسکاؤنٹنگ جو ہے is exactly the reverse of the compounding process اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ finding out the present value is exactly the reverse of defining out of the future value تو یہ اس میں جب ہم ملٹیپل پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو اگین ہم جو ہیں وہ کریں گے 1 over 1 plus R to the power T T is the number of time period یہ تو تھا ہمارا concept of future and the present value for a lump sum amount لیکن اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم اپنے روٹین لائف میں دیکھیں تو ہمیشہ جو ہمارے پرابلم یا جو سچویشن ہوتی ہیں ان میں ایک پرٹیکولر سم ہی انوالو نہیں ہوتی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپل کیش فلوز ہوں یعنی سنگل کیش فلو نہ ہو تو ملٹیپل کیش فلوز کے لیے ہم کس طرح پرزینٹ ویلو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور کس طرح فیوچر ویلو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے پچھلے لیکچر میں ود ایگزامپل یہ کہا کہ جب ہم سپوز کے فیوچر ویلو کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ملٹیپل کیش فلوز ہیں سے ہمیں جو ہے ایک سال کے بعد کچھ اماؤنٹ ملنی ہے سے دو سال سال کے کے بعد بعد دوسرے اندر سکس ہنڈریڈ تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان ساری کیش فلوز کی آفٹر فائیو ایئر جو ہے وہ ویلو کیا ہوگی تو اس کے لیے ہمارے پاس دو پروسیجر ہیں ایک پروسیجر یہ ہے کہ ہم ہر ایک اماؤنٹ کو سیپریٹلی لیں اور دیکھیں فار ایگزامپل کے فرسٹ ایئر میں فرسٹ ایئر کے بعد جو ہمیں اماؤنٹ ملنی ہے فور ہنڈریڈ تو اس کو ہم کتنے سال تک انویسٹ کر سکتے ہیں پانچویں سال کے بعد دیکھنا چاہ رہے ہیں تو فور ایئرس تک ہم اس کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے اس کی فیوچر ویلو کیلکولیٹ کریں گے for four years second year کے بعد جو ہمیں فائیو ہنڈریڈ ملے گا اس کو ہم تھری ایئرس کے لیے انویسٹ کریں گے اور اس کی کیلکولیٹ کریں گے value future value for three years time period at certain interest rate اسی طرح تھرڈ ایئر کے بعد جو ہمیں سکس ہنڈریڈ ملے گا اس کو بھی ہم دو سال کے لیے انویسٹ کریں گے اور اس کی فیوچر ویلو کیلکولیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم ان ساری فیوچر ویلوز کو ایڈ اپ کر کے کہیں گے کہ اس ملٹیپل کیش فلو کی فیوچر ویلو جو ہے وہ یہ تھی ایک تو ہے یہ طریقہ کار دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک ٹائم پیریڈ کے کیش فلوز کو پہلے کیلکولیٹ کریں اور پھر اس کی فیوچر ویلو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں یعنی کہ پہلے سال کے اینڈ پہ ہمارے پاس صرف 400 ہنڈریڈ ہوگا ہم اسی کی فیوچر ویلو کیلکولیٹ کریں گے جسٹ فار ون ایئر پھر اس کے بعد جو ہے اگلے سال میں اس کی فیوچر ویلو پلس اندر فائیو ہنڈریڈ پھر اس کی فیوچر ویلو کیلکولیٹ کر کے نیکسٹ ایئر میں ڈالیں گے تو جو بھی ہم اپروچ یوز کریں چاہے ایک سنگل اماؤنٹ کی فیوچر ویلو علیحدہ علیحدہ کیلکولیٹ کر کے ایڈ اپ کریں یا ہر ٹائم پیریڈ کی فیوچر ویلو علیحدہ سے کیلکولیٹ کر کے ایڈ اپ کریں ہماری ٹوٹل فیوچر ویلو جو ہے that will remain the same اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں پرزینٹ ویلو کی تو پرزینٹ ویلو میں بھی ہمارے پاس یہی سینیریو ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں ہمیں کوئی ملٹیپل کیش فلوز ملنے ہیں اور آج ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کیش فلوز کی ورتھ کیا ہے تو ہم کیا کریں گے اگین ہم انہیں میں سے کوئی ایک اپروچ یوز کر سکتے ہیں کہ ہر ایک فیوچر کیش فلو کا سیپریٹلی پرزینٹ ویلو نکال لیں اور اس کو ایڈ اپ کر لیں یا دوسری اپروچ یہ ہوگی کہ ہر ٹائم پیریڈ کی پرزینٹ ویلو نکالیں سیپریٹلی اور پھر ان کو ایڈ اپ کر لیں ہم جو بھی اپروچ یوز کریں گے ہمارا ٹوٹل جو ہوگی ویلو یا worth in of present value that will remain the same اب ان ساری سینیریوز میں ملٹیپل کیش فلوز کے سینیریو میں پاسبلٹیز ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں ہم یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں پرزینٹ ویلو فیوچر ویلو کے کانسپٹ میں کہ اگر ہمارے پاس فیوچر ویلو بھی دی ہوئی ہے اور پرزینٹ ویلو بھی دی ہوئی ہے and if we are trying to calculate interest rate یعنی ہمارے پاس تین ویلوز نون ہے ہمارے پاس جو ویلو نونس ہیں نون ویلوز ہیں ان میں ہے let suppose present value future value and the time period involve تو we can easily calculate the interest rate اب اسی طرح اگر ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ ان نون ہے تو we can also calculate the interest rate in general اگر ہم ریلیشن شپ دیکھنا چاہیں between the present value and the future value وہ ہم ایک اکویشن کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں اور اس اکویشن میں ہم نے یہ کہا کہ ہماری future value is equal to the present value times one over one plus r to the power t یا اس کو ہم دوسری طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ future value is equal to present value time one plus r to the power t تو جب ہمارے پاس فور بیسک پیرامیٹرز ہیں یا فور بیسک ویریئبلس ہیں فیوچر ویلیو کا پرزنٹ ویلیو کا ٹائم پیریڈ کا اینڈ انٹرسٹ ریٹ کا تو ان میں سے کوئی بھی تین اگر گیون ہوں تو فورتھ جو ہے ہم ویری کمفرٹیبلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں پریکٹیکلی پھر ہم نے اس کی کچھ اپلیکیشن لی اور ہم نے یہ دیکھا کہ سپوز اگر ہم پلان کر رہے ہیں اپنی ایجوکیشن کے لیے after certain number of year کے ہم ہمیں جو ہے اماؤنٹ چاہیے ففٹی تھاؤزینڈ آج ہم کتنا انویسٹ کریں گے تاکہ وہ بارہ سال کے بعد گرو کر کے اس ریکوائرڈ اماؤنٹ پہ پہنچ جائے تو that is one practical application of the future value present value for individual level decision making اور جب ہم بزنس ڈیسیزن میکنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی جس میں ہم نے یہ کہا کہ ایک بزنس کے پاس ایک اپرچونیٹی ہے اور اپرچونیٹی یہ ہے کہ آج وہ ایک particular asset three hundred dollar کا پرچیز کر لے اور سال کے بعد اس کو فور ہنڈریڈ ڈالر پہ سیل آف کر سکتا ہے اور اگر ہمارا مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ جو ہے گیون انٹرسٹ ریٹ پرسینٹ ہے تو ہمیں اس پرٹیکولر اپرچونیٹی کو اویل کرنا چاہیے یا کہ نہیں تو اس میں بھی ہم نے یہ کہا کہ دونوں ہی طریقوں سے ہم اس پرابلم کو ٹیکل کر سکتے ہیں ایک میں یہ ہے کہ ہم اس کی پہلے فیوچر ویلو کیلکولیٹ کریں 12% پرسینٹ کے اوپر 300 جو ہم نے انویسٹ کرنے ہیں اور دیکھیں کہ وہ 400 سے زیادہ ہے یا کم ہے اور جب ہم نے کیلکولیشن کی تو جب 400 سے زیادہ تھی دیٹ مینس کہ اگر ہم ایسٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں صرف 400 ملے گا اگر ہم ادر وائز کہیں بینک میں یا کسی اور انویسٹمنٹ اپرچونٹی میں انویسٹ کر دیتے ہیں تو we'll be able to earn more than 400 اور اسی طرح دوسرے سینیریو میں ہم نے جو ہے 400 کی پرزینٹ ویلو نکالنی چاہیے اور ہم نے پھر اس کو کمپیئر کیا ود 300 ہنڈریڈ اینڈ دیکھا یہ کہ اگین آر آنسر واز کہ we should not make an investment in this particular asset تو یہ کچھ پریکٹیکل اپلیکیشنس ہیں future and the present value کی تو ابھی تک جو ہم نے کیلکولیشن کی جو ڈسکشن کی اس میں دو چیزیں تھیں ایک ہم نے لمسم اماؤنٹ کی future and the present value calculate کرنی چاہیے اور اس کو ایکسپلین کیا with the help of few example پھر اس کے بعد ہم نے ملٹیپل کیش فلوز کی future and the present value جو ہے وہ کیلکولیٹ کی آج کے لیکچر میں ہم اسی پرزینٹ اینڈ فیوچر ویلو ہی کے کانٹیکٹ کو مزید آگے لے کے بڑھیں گے لیکن اس میں ہم ایک اور آسپیکٹ کو ڈسکس کریں گے اور وہ آسپیکٹ ہے ہمارا اینوٹیز کا جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کیش فلوز ہیں وہ ایک تو ایگزیکٹلی سیم ہے and they are after same time interval for given period of time اور ان کی ہم جو ہے پرزینٹ ویلو اور فیوچر ویلو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے اور اس کے ساتھ ہم ریئل لائف سے کچھ پریکٹیکل ایگزامپل لیں گے کہ ان اینوٹیز کی کیا اپلیکیبلٹی ہے in our practical day to day life اور اس اینوٹی کے ڈسکشن میں ہی ہم دو طرح کی اینوٹیز کی بات کریں گے ایک ہوگی ہماری آرڈنری اینوٹی جو کہ کچھ سچویشن میں اپلیکیبل ہوتی ہے اور دوسری ہوگی ہماری اینوٹی ڈیو جو آرڈنری اینوٹی ہی کی ایک ماڈیفائڈ ورژن ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینوٹی ڈیو اینوٹی کے ڈسکشن کے بعد مزید ہم آگے چلیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس اگر کوئی پرپیچوٹی ہو which is an extended version of the annuity اور پھر پرپیچوٹی کی کس طرح ہم future and the present value calculate کرتے ہیں تو ہم اپنے ڈسکشن شروع کرتے ہیں with the concept of the annuities اب اینوٹیز میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ریگولر کیش انفلو آ رہا ہے ان فیوچر ایک بہت ہی سمپل ٹرمینالوجی میں اگر ہم نے اینوٹی کو ڈیفائن کرنا ہو تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سم ون از پرومزنگ آس کہ اگلے آنے والے پانچ سال میں ہمیں ایک regular flow of income after every year وہ ہمیں دیں گے سے one thousand rupees every year for the coming five years اب اس میں تین چار چیزیں جو ہیں وہ آبیس ہیں نمبر ون کہ ہمارے پاس کیش فلو سیم ہے so the amount is fix which is one thousand for a given time period for five year number three یہ ہے کہ ہمارے وہ جو کیش فلوز ہیں وہ اکول انٹرولس کے بعد آ رہے ہیں تو یہ بیسک ہمارا کانسپٹ ہے اس کو اگر ہم نے فارملی ڈیفائن کرنا ہو تو we have defined it on this particular slide series of constant اور level cash flows that occur at the end of each period for some fixed number of period is called an ordinary annuity. یعنی ہماری جو اینویٹی کا کانسپٹ ہے فارملی بھی ہم نے ڈیفائن کیا تو اس میں وہی تین چیزیں موجود ہیں کہ ہمارے پاس کانسٹنٹ کیش فلو ہونا چاہیے ایکول ٹائم انٹرول کے بعد for a fix number of period اور اگر ہمارے پاس وہ کیش فلوز اکر کرتے ہیں at the end of the period so that is known as the ordinary annuity یعنی کہ اگر پانچ سال کے لیے ہے تو پہلے کیش فلو جو ہوگی that will be at the end of the first year اور پھر at the end of the second year at the end of the third year at the end of the fourth year and finally at the end of the fifth year اب انہیں کی بیسک کانسپٹ کو آرڈنری اینوٹی کے کانسپٹ کو ڈیفائن کرنے کے بعد we would like to discuss the concept of that value of the add the future value of the E ہم شروع کرتے ہیں اپنے discussion value of the present value of annuity میں کیا بیسک فارمولا کاما ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک fix level cash flow future میں آ رہا ہے آفٹر سرٹن ٹائم انٹرول جو کہ سیم ہے ون ایئر ہے تو آفٹر ایوری ون ایئر آ رہا ہے پانچ سال کے لیے ہے تو پانچ سال کے بعد وہ ختم ہو جائے گا تو یہ آرڈنری اینوٹی اگر ہمیں کوئی پرومس کرتا ہے تو ہاں آج اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی ورتھ کیا ہے یعنی جو فیوچر میں ہمیں یہ کیش فلوز ملنے ہیں اور وہ ملٹیپل کیش فلوز ہیں بٹ کانسٹنٹ ہیں ان کی آج میں کیا ورتھ ہوگی تو calculating that is known as the present value of the annuity اب اس سلسلے میں پہلے بھی ہم نے سنگل سم کی بھی پرزینٹ ویلو جو ہے وہ کیلکولیٹ کی تھی اور ہم نے وہ کی تھی with the help of the discounting اس اینوٹی میں بھی ہم وہی فارمولا یوز کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ہر ایک سنگل سم کو لے لیں وچ ول ریمین فکسڈ اور پہلے سال والے کے بعد جو ہے اس کو ون ٹائم پیریڈ سے ڈسکاؤنٹ بیک کریں دوسرے سال کے اینڈ پہ جو ملنی ہے اس کو دو سال دو ٹائم پیریڈ سے ڈسکاؤنٹ بیک کریں تیسرے سال کے بعد جو مل رہی ہے اس کو تھری ٹائم پیریڈ سے ڈسکاؤنٹ بیک کریں اور پھر اینڈ میں سب کو ایڈ اپ کر لیں اب اس میں ایک تو سمپل چیز یہ ہے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس نمبر آف کیش فلوز جو ہیں وہ تھوڑے ہوں لیکن سپوز کہ کہ ٹاکنگ اباؤٹ ہم نے ایک لون لیا ہے چھ سال کے لیے اور ہر مہینے اگر اس کی کیش پیمنٹ کرنی ہے یا کیش فلوز ہمیں ملنے ہیں تو ہم نے اگر اس کی کیلکولیشن کرنی ہے تو ہمارے پاس نمبر آف کیلکولیشن ہوں 12 انٹو 3 اگر 3 ایئرس کا بھی ہے تو 36 سکس کیلکولیشن کرنی ہوں گی اس لیے ہم نے اسی کامنلی یوز پرزینٹ ویلو ہی کے فارمولہ کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیا ایک شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا جس میں ہم ڈائریکٹلی جو ہے اینوٹی کی پرزینٹ ویلو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ the present value of an annuity of C dollar per period اب یہ جو سی ڈالر ہے that is the fixed constant amount جو کہ ہمیں مل رہی ہے some sometimes in future so C dollar per period for t period one interest rate is r present value is equal to C multiplied by one minus the present value factor divided by r پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب پرزینٹ ویلو کیلکولیٹ کرتے تھے تو ہم کہتے تھے present value is equal to future value into present value interest factor لیکن اب جب ہم اینوٹی کی کانٹیکس میں پرزینٹ ویلو کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ present value of the annuity ordinary annuity is equal to C multiplied by a modified version of our present value factor one minus value factor divided by r C multiplied ونس ون اوور پاور ہمارا کیا تھا that was one over one plus r to the power t so one minus one over one plus r to the power t divided by r where periodic payment اور rate of interest t as the number of period values factor جس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ پی وی آئی ایف اے اب ہم نے پہلے جب پرزینٹ ویلو انٹرسٹ فیکٹر لکھتے تھے تو ہم اس کو سمپلی لکھتے تھے لیکن جب اینوٹی کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو ایڈ اے تو فارنٹی پی وی آئی ایف اے اب پیرامیٹر یہاں پہ بھی وہی دو ہیں ایک ہے ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ آر اور دوسرا ہے ٹائم پیریڈ ٹی جس طرح ہمارے پاس پرزینٹ ویلو انٹرسٹ فیکٹر کے بھی ٹیبل موجود تھے اسی طرح اینوٹی کے بھی ٹیبل جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں تو we can also also use the in order to calculate the present value of an annuity اور ٹیبل ہم نے ایک چھوٹا سا اس کا portion of the table for the ordinary annuity present value جو ہے وہ ریفلیکٹ کیا ہے on this particular slide so present value interest factor of an annuity return as P V I F A with two parameter ایک پیرامیٹر ہے ہمارا column number one which is the number of time period t اور دوسرا ہے row number one which is the interest rate ranging from five percent going up to twenty percent اب اس ٹیبل میں ایک چیز جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ present value interest factor simple not the annuity اس میں ہر ایک اینٹری جو ہے اس کی ورتھ جو تھی that was less than one ساری ویلوز جو تھیں دے ور لیس دین ون اور جبکہ ہم نے فیوچر ویلو کے ٹیبل کو دیکھا تھا تو ہم نے کہا تھا ساری ویلوز جو ہیں they should be more than one اب اس میں بھی ایک ہنٹ ہے کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹس جو ہے وہ غلط ٹیبل یوز کر لیتے ہیں اس لیے ان آرڈر ٹو کلیرفائی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم صحیح ٹیبل یوز کر رہے ہیں یا نہیں تو ان کی اینٹریز جو ہے ٹیبل کی وہ خود بخود ہمیں بتا دیتی ہیں جیسے کہ پرزینٹ ویلو میں ساری اینٹریز جو ہیں they should be less than one future میں ساری اینٹریز جو ہیں وہ لیس دین گریٹر دین ون ہونی چاہیے جب ہم اینوٹی ٹیبل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کس طرح فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ یہ پرزینٹ ویلو اینوٹی ٹیبل ہے تو اس کے لیے میں ہنٹ آپ کو دیتی ہوں کہ جب ہم ٹائم پیریڈ لے رہے ہیں فار ایگزامپل ون ون ہے جب ہمارا time period at any given interest rate whether five percent ten percent percent fifteen اور twenty percent all the entries are less than one جب ہمارے پاس ٹائم پیریڈ ٹو آ جاتا ہے تو ہمارے پاس all the entries at any given interest rate they are less than two one point eight five point six similarly at random اگر ہم اب فور پہ چلے جائیں تو فور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہماری ساری اینٹریز جو ہیں دے آر لیس دین فور اور اسی طرح اگر ہم فیوچر ویلو اینٹی ٹیبل کو یوز کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ سچویشن ریورس ہو جائے گی کہ ساری entries in the future value interest factor of n table کے اندر they will be greater than the n اگر فور ہے تو فور سے بڑی ویلوز ہوں گی فائیو ہے تو فائیو سے بڑی ویلو ہوں گی but they will range in between four and five یہ نہیں ہوگا کہ فور کے اندر you will find out point ہے سمپل ایگزامپل تاکہ ہمیں اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ سمجھ آ سکے تو اس ایگزامپل میں ایگزامپل ہے فار ون انڈیویجل اور that individual is looking to buy a car لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کار کو پرچیز کرنے کے لیے ہی can only pay six hundred and thirty two dollar bank is offering you a loan for forty eight month at one percent per month how much should you borrow اب یہ انڈیویجل جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ریگولر بیسس پہ اپنے بجٹ میں سے وہ 632 ڈالر جو ہے وہ سیو کر کے پیمنٹ کر سکتا ہے ایک نئی گاڑی خریدنے کے لیے اس وقت جو پرویلنگ انٹرسٹ ریٹ ہے in the market place that is one percent per month which is twelve percent per annum تو اب اس کو اس بجٹ کے ساتھ کتنی اماؤنٹ وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ بورو کر لے فرام دی بینک تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ریگولر اسٹریم جو کہ وہ ویلنگ ہے to pay 632 is the C. اب present value interest factor of annuity کا ہمارے پاس فارمولا ویری سمپل جب ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ جو ہے تو ہمارے پاس نمبر آف ٹائم پیریڈ کتنے ہوں گے course we have to twelve so we get four years we have forty eight months divided by 0.01 which is the interest rate. So when we calculate it, the present value interest factor of an annuity is 37.9740. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم present value interest factor of annuity اس فارمولا سے کیلکولیٹ کر لیں جو ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ایز 37.9740 دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم present value interest factor annuity table میں جا کے دیکھ لیں 48 ایٹ پیریڈ کے لیس اب اگر ہم پرزینٹ ویلو فائنڈ آؤٹ کریں تو ہم سی کو ملٹی پلائی کر دیں گے present value interest factor of n سے and will get a value of twenty four thousand اس لیے یہ انڈیویجل جو ہے وہ ٹوینٹی فور تھاؤزینڈ کر سکتا ہے ٹو بائی اے کار اور اس کی ری پیمنٹ کے لیے وہ six hundred thirty two dollar bank جبکہ interest rate is one percent per month اور فور ایئرس کے بعد جو ہے وہ لون جو ہے وہ ری پے ہو جائے گا تو finding out the present value of an annuity کے لیے وی کین آلسو ٹیک اندر ایگزامپل تو اس ایگزامپل میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم سرٹن اماؤنٹ بارو کریں تو ہماری پیمنٹ کیا ہوگی تو اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ if you want to buy a new car and that car is going to cost you twenty three thousand dollar with a percent down payment the bank will loan you the rest at nine percent per year اب کیونکہ ہماری جو پیمنٹس ہیں وہ منتھلی ہونی ہے اس لیے ہمیں نائن پرسینٹ والے کو کنورٹ کرنا ہے in terms of the per month interest rate تو نائن پرسینٹ کو جب ہم ٹویلو سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو پر منتھ ہمارا interest rate is point seven five percent and for sixty month which means کے کے فائیو ایئرس لیے how much will each monthly payment بھی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں جس میں سے ڈاؤن پیمنٹ پرسینٹ اور نائنٹی پرسینٹ آپ بینک سے بورو کریں گے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ نائن پرسینٹ پر اینم ہے اور آپ نے پانچ سال کے لیے بورو کرنا ہے اب ہم یہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری منتھلی پیمنٹ جو ہے وہ کتنی ہوگی اب نوٹ کریں کہ ہماری ڈیلی روٹین لائف میں اس طرح کے سینیریو جو ہیں وہ بہت کامنلی جو ہیں وہ اکر کرتے ہیں فور دی کنزیومر لیول تو اس کے لیے ہم کس طرح کیلکولیٹ کریں گے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ بورو کرنی ہے 23,000 کا 90% ہم نے بورو کرنا ہے سو وی ول بورو جیسے کہ میں نے پہلے کہا سکسٹی پیریڈ اب ان ساری ویلوز کو پلگ ان کر دیں اپنے ہمارے پیمنٹ ہوں گی divided by point zero zero seventy eight point seven hundred divided by 48.1734 and therefore C will come out to be $429.70 per month. کہ اگر آپ ایک لون لیتے ہیں 20,700 کا تو انٹرسٹ ریٹ اگر going interest rate 9% percent per annum ہے یا منتھلی پوائنٹ ہے یا پوائنٹ ہے تو اس لون کو ری پے کرنے کے لیے آنے والے 60 منتھس میں آپ کو جو اماؤنٹ پے کرنی پڑے گی that is nine seven zero per month اب یہ تو ایک طریقہ تھا سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ کی ورتھ کیا ہوگی اب ہم نے دیکھا کہ ہماری پیمنٹ کی سائز کیا ہوگا اب ہم اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتے ہیں اور اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں finding the number of payment کہ ہم یہ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی پیمنٹ کے بعد ہمارا لون جو ہے وہ ری پے ہو جائے گا تو اس کے لیے ہم نے ایک اور ایگزامپل لی ہے to repay a loan of one thousand dollar mister X can only afford to pay twenty dollar per month interest rate is one point five percent per month how long will it take to repay the loan اب ہمارے پاس ایک انڈیویجل مسٹر ایکس ہے اس نے ون تھاؤزینڈ ڈالر کا لون لیا ہوا ہے اگر وہ اپنے منتھلی بجٹ کو دیکھتا ہے تو اس میں سے وہ ٹوینٹی ڈالر پر منتھ جو ہے صرف سیو کر سکتا ہے اور اس وقت جو ہمارے گوئنگ انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ہے 1.75 تو اب ہم یہ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے عرصے میں یہ انڈیویجل جو ہے اپنا لون ری پے کر پائے گا تو اس کے لیے اگین ان نون ہمارے پاس کیا ہے the number of time period تو اس کے لیے we will plug in these values in formula here r p v is equal to one thousand dollar multiplied by zero two one minus value so that value factor point two five which is equal to کیونکہ ہم ڈیفائن ہی اس طرح کرتے ہیں کہ one over one plus r to the ہے ہمارے پاس one point zero one five to the power t جو ہے that is equal to one over point which is equal to four یہ انڈیویجل جو ہے اب ہم نے کیلکولیٹ کیا کر لیا کہ اوور آل ہمارے پاس one point zero one five to the power t جو ہے that is equal to four اب ہم اسی کو ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ how long will it take to double the money one point zero one five to the power x is equal to four تو دز ایکلٹی تھری منتھ اور seven point seven five year یہ انڈیویژل جو ہے اگر twenty dollars per month save کرتا ہے اور جبکہ ہمارے پریویلنگ انٹرسٹ ریٹ جو ہے 1.75% پوائنٹ پر منتھ ہے تو اس صورت حال میں 7.7 پوائنٹ ایئرس میں یا 93 تھری منتھس میں اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ ری پے کر سکے گا اسی طرح ہم اس کو ایک اور اب ہم نے کہا تھا کہ ٹائم پیریڈ ان نون تھا اب ہمارے پاس گیون ڈیٹا سیٹ جو ہے اس میں جو ان interest rate so an insurance company offers to pay you one thousand dollar per year if you pay six thousand seven hundred and ten upfront what rate is applicability ایک انشورنس کمپنی ہے جس کو آج اگر آپ six thousand seven hundred and ten dollar دے دیں تو آنے والے دس سالوں کے لیے یہ انشورنس کمپنی آپ کو one thousand dollar per month pay کرتی رہے گی تو یہ ڈیل ہے ہمارے پاس کہ آج آپ نے جو پیمنٹ کرنی ہے that is six thousand seven hundred and ten اگلے آنے والے دس سالوں میں ہر سال انشورنس کمپنی آپ کو one thousand dollar per year pay کرے گی تو اس میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں اپلیکیبل انٹرسٹ ریٹ کیا ہے اگر ہم اس کو فارملائز کریں تو C is equal to one thousand جو کہ آنے والے دس سالوں میں اکول پیمنٹ ہمیں ملنی ہے اس وقت جو ہم نے پے کرنا ہے p v is equal to 6710, T is equal to 10 and R is unknown. So 6710 is equal to, present value is equal to C which is 1000 into 1 minus present value factor divided by R. So we have 6.71 is equal to 1 minus 1 over 1 plus R to the power 10 divided by R. So we can also get help from the so looking at that value interest factor ہمیں جو ویلو ملتی ہے اپنے سکس تھاؤزینڈ سیون ٹین کے اوپر جب ہم آنے والے دس سالوں کے اندر ہر سال جو ہے ایک ہزار ڈالر جو ہے وہ پر ایئر ارن کر رہے ہیں اب ہم جاتے ہیں فیوچر ویلو آف اینوٹی کی طرف کہ جس طرح ہم نے لمسم اماؤنٹ بھی اور ملٹیپل کیش فلوز میں بھی present value and future value دونوں ہی کو اینالائز کیا تھا تو اینوٹیز کے سلسلے میں بھی اب ہم دوسری طرف جا رہے ہیں which is finding the future values of the annuity اب اس میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں کہ آرڈنری اینوٹی میں بات ہماری وہی ہے کہ ہر سال ایکول پیمنٹ جو ہے ہم انویسٹ کرتے چلے جائیں گے تو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد اس کی ٹوٹل ورتھ اتنی ہوگی so that basically is the concept of the finding of the future value of an ordinary annuity اب اس کے لیے جو ہم فارمولا لیں گے again that will resemble to the future value formula لیکن اس میں ہم تھوڑی سی جو ہے وہ ماڈیفکیشن کریں گے جیسے present value of annuity formula میں بھی ہم نے پرزینٹ ویلو فیکٹر کو لے کے تھوڑی سی شارٹ کٹ اور ماڈیفکیشن کے بعد present value interest factor of annuity calculate کیا اسی طرح جب ہم فیوچر ویلو اینوٹی کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے تو ہم اگین اپنے فارمولا میں تھوڑی سی ماڈیفکیشن کریں گے سو اینوٹی فیوچر ویلو جو ہے future value t is equal to C جو کہ ہماری اکول انویسٹمنٹ ہوگی ناؤ پیمنٹ ہوگی multiplied by future value factor minus one divided by r اب آپ یاد کریں کہ جب ہم نے تو ہم نے کہا تھا one minus the present value factor divided by r جب ہم فیوچر ویلو لے رہے ہیں تو اس میں ہم کر رہے ہیں future value factor minus one divided by r back the procedure is reverse تو ہمارا یہ شارٹ کٹ فارمولا جو ہے وہ بھی ریورس ہو گیا ہم نے فیوچر ویلو فیکٹر پہلے لیا minus one and then dividing it by the r so that is equal to C multiplied by one plus r to the power t جو کہ ہمارے پاس فیوچر ویلو فیکٹر ہے minus one divided by r اسی سلسلے میں ہم پریکٹیکل ایگزامپل لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہے ہماری اینویٹی کی فیوچر ویلو فائنڈ آؤٹ کرنے میں اور ایک سمپل لمسم اماؤنٹ کی فیوچر ویلو فائنڈ آؤٹ کرنے میں تو ہم اپنی ایک پریویس جو ایگزامپل ہے اسی کو لے کے کنٹینیو کریں گے اور کمپیرزن بھی کریں گے تو پریویسلی جو ہے بی ڈیٹرمن کہ ایک ٹوینٹی ون ایئرز اولڈ جو ہے جو کہ ملینئر بننا چاہتا تھا by the age of sixty five وہ ملینئر بن سکتا تھا اگر وہ آج انویسٹ کرے fifteen thousand ninety one dollar جبکہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ٹین پرسینٹ تھا اور ہمارے پاس نمبر آف انویسٹمنٹ پیریڈ جو تھے آج وہ ٹوینٹی ون کا ہے 65 پہ وہ ملینئر ہونا چاہ رہا تھا تو 65 five minus twenty one years تھے تو ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا کہ اس کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے 15,091 کی تو at the age of the 65 five after forty four years he will be a millionaire تو اب ہم اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اینوٹی کے پرسپیکٹو میں لے جاتے ہیں کہ now rather than plunking down 15,091 thousand ninety one dollar in one chunk suppose she would rather کہ اب بھی وہ بننا چاہتی ہے ایک اور خاتون ہے لیکن وہ جو ہے وہ یہ کرتی ہے کہ آج ہی ساری کی ساری اماؤنٹ میں انویسٹ نہیں کرتی بلکہ میں سلولی اینڈ گریجولی جو ہے ایک فکس سم انویسٹ کرتی رہوں تاکہ by the age of sixty five جو ہے میں ملین ہو جاؤں تو اس آلٹرنیٹو میں ہم بیسیکلی اینوٹی کی اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں اور ہم فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ایک اینوٹی جس کی ویلو فیوچر ویلو جو ہے وہ 1 ملین ہو جائے so if the first deposit is made in one year and deposit will continue through the age of 65 how large must they be کہ اب ہماری جو اینوئل اس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے کہ 65 کی ایج پہ پہنچ کے 1 ملین اس کی فیوچر ویلو ہو جائے so set this up as a future value problem ہمارے پاس ویلو ہے given million dollar multiplied by کیونکہ ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ ٹین پرسینٹ ہے سو ہمارا فیوچر ویلو انٹرسٹ فیکٹر جو ہے minus one over point one zero یہ خاتون جو ہے بڑی کمفرٹیبلی بڑی آسانی سے ملینئر بن سکتی ہے اگر وہ at the age of twenty one ہر سال جو ہے کتنا سیو کرنا چاہے 1532 ہر سال 1532 تھاؤزینڈ سیو کرے اور اس کو انویسٹ کرتی رہے by the age of sixty five اس کے پاس بھی ایگزیکٹلی ون ملین ہو جائے گا ایک آلٹرنیٹو تھا جس میں ون ففٹین ایک یک مشت ایک ہی وقت میں at the age of twenty one invest کرنے کے بعد سکسٹی فائیو پہ ون ملین ون ملین ہو جاتا تھا دوسرے میں ہے کہ وہ ریگولر بیسس پہ ایک smaller amount which is one thousand five thirty two اس کو انویسٹ کرتی چلی جائے اینوٹی uh, uh, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریئل لائف میں نارملی لوگ جو ہیں وہ دیر سے ہم لوگ جو ہے اپنی ریٹائرمنٹ کے بارے میں ارلی پلاننگ نہیں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ unfortunately most people don't start saving for retirement that early in life and even even some of us they don't bother to start saving at all اب اس سلسلے میں ہم ایک اور سینیرو لیتے ہیں کہ suppose a forty year old person has decided it's time to get serious about saving کہ ہمارے پاس 1500 سم اماؤنٹ تھی جب اس خاتون نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سیو کرے ایٹ دی ایج آف 21 اب یہ شخص جو ہے at the age of 40 millionaire بننا چاہتا ہے بائی دی ایج آف 65 لیکن سیونگ کب شروع کر رہا ہے 40 پہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ سیم اور 10% پرسینٹ کمپاؤنڈیڈ اینولی تو اب اس شخص کو کتنا سیو کرنا پڑے گا per year of course has to save a lot of money تو اگر ہم پرابلم کو سیٹ کریں تو set this up as a future value problem تو r is equal to ten percent c is equal to sixty five minus forty is equal to twenty five پچھلے کیس میں ہمارے پاس was equal to forty four اب یہ ٹوینٹی فائیو ہو گئی future value is equal to one million then one million is equal to c multiplied by one point one zero to the power twenty five instead of forty four minus one divided by point by ninety eight point zero seven تو اب ہمارے پاس کیا ہے کہ جب 21 ایئر کی ایج میں آپ نے سیونگ شروع کی کہ آپ کو 65 فائیو ایئر کی ایج میں 1 ملین مل جائے تو you are saving 1532 thousand five thirty two some amount لیکن جب آپ نے 40 ایئرس کی ایج میں سیونگ کو شروع کیا اور آپ کا ٹارگیٹ وہی ہے 1 million by the age of 65 five تو آپ کے پاس نمبر آف کمپاؤنڈ پیریڈ صرف 25 فائیو بچ گئے ہیں اس صورت حال میں اینولی آپ کو کتنا سیو کرنا پڑے گا is a larger amount which is ten thousand one sixty eight point zero seven so what is the moral of the story کہ putting off saving for retirement makes it a lot more difficult certain amount of money اس لیے we should start early saving اب ہم اپنے ایک اور بات کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں particular ڈیو اب the ڈیوز جو لیکن اس میں یہ ہے کہ ہماری جو پیمنٹ جو ہے یا ریسیٹ جو ہے وہ at the beginning of the time period آ کر کرتے ہیں آرڈنری اینوٹی میں ہم نے یہ کہا تھا at the the end of time period real life scenario میں اگر ہم اینوٹی ڈیو کی ایگزامپل دیکھیں تو لیز پیمنٹس میں یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو منتھلی لیز پے کرنی ہے فار ایگزامپل آپ نے رینٹ آؤٹ کیا ہے کوئی اپارٹمنٹ یا کوئی ہاؤس تو آپ کو in advance at the beginning of the month you have payment کرنی پڑتی ہے so that is an application of the annuity due اسی طرح ہمارے پاس لیٹ سپوز کے کار لون سب لیتے ہیں تو آپ کی جو فرسٹ انسٹالمنٹ ڈیو ہوتی ہے at the beginning of the first month تو کوئی بھی جب آپ لیز پہ چیز لیتے ہیں تو lease payment is a very good example اور اپلیکیشن آف دی ڈیو تو اینوٹی ڈیو جو ہے از این ایکسٹینڈیڈ ورژن اس لیے ہم جب اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے تو اس میں بھی ہم اپنی انہیں فارمولاز کو تھوڑا سا ماڈیفائی کریں گے تو اس سلسلے میں ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں اور اس ایگزامپل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ what is the concept of the annuity due تو اس میں ہم ایک ٹائم لائن لے رہے ہیں فار این اینوٹی ڈیو جس میں ہمارے پاس پیمنٹ جو ہے فائیو پیمنٹ پیمنٹ اور the the amount of is four hundred each تو اس کو اگر ہم ٹائم لائن پہ ڈرا کریں تو ٹائم پیریڈ زیرو پہ کیونکہ beginning of the time period which is today پہلی ہے ہماری پیمنٹ فور ہنڈریڈ کی then beginning of first beginning of second beginning of third beginning of fourth payment کی سو یہ نمبر ون سے لے کے going up to year number four تو یہ نمبر ون سے لے کے یہ نمبر فور تک کی جب ہم پرزینٹ ویلو نکالتے ہیں is equal to one thousand two sixty seven point nine five اب اس میں ہم ٹائم پیریڈ زیرو کا فور ہنڈریڈ جو ہے وہ ایڈ اپ کریں گے تو ہمارے پاس ہوگا relationship between the due and an ordinary annuity is just the simple annuity due value is equal to ordinary annuity value multiplied by one plus r کہ اگر ہم نے اینوٹی کی کیلکولیشن کرنی ہو تو وٹ وی ول ڈو از کہ آرڈنری اینوٹی کی کیلکولیشن کرنے کے بعد چاہے وہ فیوچر ویلو ہے یا پرزینٹ ویلو ہے دونوں ہی صورتوں میں اس کو ملٹی پلائی کر دیں بائی ون پلس آر یہ ہے دونوں میں ریلیشن شپ اور بیسک کانسپٹ بھی یہی ہے کہ ہماری جو پیمنٹس ہیں یا ریسیپس ہیں وہ at beginning of the time period جو ہے وہ اکر کریں گے اس لیے one time period which is one plus r کے ساتھ ہم اس کو ملٹیپلائی ہیں ہم اپنے پرزینٹ ویلو اینڈ فیوچر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ان سے جب ہم ویلو کیلکولیٹ کر لیں گے تو فائنلی ہم اس کو ملٹی پلائی کر دیں بائی ون پلس آر سے تو وہ ہماری ویلو ہو جائے گی فیوچر ویلو بھی اور پرزینٹ ویلو بھی whatever we are trying to calculate for the due تو یہ تو تھا بیسیکلی ہمارا آج کا لیکچر تو میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر ختم کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا سمرائز کر دوں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم وہی ٹائم ویلو آف منی ہی کے کانٹیکس میں ڈسکس کر رہے تھے لیکن ہم اس کی ایک ایکسٹینڈیڈ ورژن یا اسپیشل ورژن جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہم نے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ فیوچر ویلو پرزینٹ ویلو اس سلسلے میں ہم نے لمسم اماؤنٹ کی present and the future value کے بارے میں ڈسکشن شروع کی پھر اس کے بعد فائنلی ہم نے یہ کہا کہ واٹ اباؤٹ کہ اگر ہمارے پاس لمسم اماؤنٹ نہیں ہے ملٹیپل کیش فلوز ہیں تو پھر کس طرح ہم present and the future value جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم اسی ڈسکشن کو مزید ایکسٹینڈ کرتے ہوئے ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا that was of the annuities جس سلسلے میں اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ اینوٹی جو ہے اس کی ہمارے پاس جو ڈیفینیشن ہے اس میں تین چار امپورٹینٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ہمارے پاس ایکول یا لیول پیمنٹ یا ہیں for a fix number of period اور ٹائم انٹرول جو ہے ان بٹوین دی پیمنٹس وہ سیم ہے ٹین ایئرز ہے for example then it should be every year اگر اماؤنٹ ون تھاؤزینڈ ہے تو for the entire period of ten year وہ اماؤنٹ ون تھاؤزینڈ ہی رہنی چاہیے اور اس کو ہم نے یہ کہا کہ اگر ہماری پیمنٹس اور ریسیٹس جو ہیں at the end of the time period آتی ہیں یعنی فرسٹ ایئر کی payment at the end of the first year ہوگی سیکنڈ ایئر کی at the end of the second year ہوگی تو اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں آرڈنری اینوٹی اور آرڈنری اینوٹی کی پھر ہم نے یہ کہا کہ پریکٹیکل لائف میں ہمارے پاس بہت سی ایگزامپلس ہیں اور اس میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو آرڈنری اینوٹی ہے اس کی پرزینٹ ویلو ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کی فیوچر ویلو جو ہے وہ ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی جب ہم پرزینٹ کیلکولیشن کی بات کی تو ہم نے کہا کہ ہماری جو سمپل پرزینٹ ویلو کا فارمولا ہے ہم اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیں اور ماڈیفکیشن میں ہم نے یہ کہا کہ present value of an annuity is equal to c جو کہ ہماری کانسٹینٹ پیمنٹ یا رسیٹ ہے multiplied by one minus دیلوڈیڈ بائی آر میشن کیا one minus the present value factor divided by r جو کہ انٹرسٹ ریٹ ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی کچھ ایگزامپل لیس طرح ہم جو ہے وہ پرزینٹ آف اینوٹی کو یوز کرتے ہوئے اپنی مختلف قسم کی پیمنٹس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کار لونس کی ہم نے بات کی پھر ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ اگر ہم اسی کانسٹنٹ پیمنٹ والی بات کریں at a certain going interest rate تو ہمارے پاس جو ہے ایک سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ ہماری پیمنٹس کتنی ہونی چاہیے ایکول پیمنٹس کتنی ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری ٹوٹل اماؤنٹ آف لون جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر ہم اپنی پیمنٹ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں دی گیون انفارمیشن سیٹ اور فائنلی پھر ہم نے جو ہے future value of an annuity جو ہے اس کے اوپر فوکس کیا اور ہم نے کہا فیوچر ویلو بھی بیسیکلی ہم اسی طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں ود مائنر ماڈیفکیشن اور ہم نے یہ کہا کہ فیوچر ویلو انٹرسٹ فیکٹر جو ہےز equal value factor future value factor ہم نے پہلے ہی ڈیفائن کیا تھا one plus r to the power finally ہم نے بات کی اینویٹی ڈیو ایموٹی ڈیو میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہماری پیمنٹس یا ریسیٹ جو ہے وہ at beginning of the time period ہو تو اس صورت حال کو ہم کہتے ہیں اینویٹی ڈیو اور اس کی جو پریکٹیکل ایگزامپل ہیں وہ لیز پیمنٹس کی ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں for the case of due تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ابھی مزید اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور اس میں بات کریں گے ایک اسپیشل کیس آف اینوٹی جو کہ پرپیچوٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ loan amortization and related topic کو ڈسکس کریں گے تو آج کے لیے ڈاکٹر طالب کو اجازت دیجیے اللہ حافظ